ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون اور آپ انہیں زندگی کے لیے لوگوں میں زیادہ حریص پائیں گے حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں کا ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش اسے ہزار سال کی زندگی ملے حالانکہ عمر کی زیادتی اسے عذاب سے نہ بچا سکے گی اور اللہ ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے